امام مالک نے خبر دی انہیں عبداللہ بن ابی بکر نے انہیں ان کے باپ نے اور انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک یہودی عورت پر ہوا جس کے مرنے پر اس کے گھر والے رو رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں حالانکہ اس کو قبر میں عذاب کیا جا رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو نواسی